زائدہ نے سلیمان آمش سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم ابراہیم نے کہا اللہ کی قسم یہ وہم میری طرف سے ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا جب آدمی زیادتی یا کمی کر لے تو دو سجدے کر لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاسی